السلام علیکم خواتین و حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کے لیکچر تھرٹی نائن کے ساتھ مجاہد شاہ حاضر ہیں ہم نے گزشتہ لیکچر میں آپ سے کیش فلو پہ ڈسکشن جو ہے وہ شروع کی تھی اس میں ہم نے اس کی اہمیت پروفٹیبلٹی اور لکوڈیٹی کا فرق اس کو بنانے کا پروسیجر یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہم نے ڈسکس کیے تھے اور آپ سے یہ بھی پرامس کیا تھا کہ آج کے لیکچر میں ہم ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ کیش فلو بنانے کا ورک آؤٹ کریں گے آج کے لیکچر میں ہم ایک ایگزامپل دیکھیں گے کہ جس سے کیش فلو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور اس کے جو مختلف انسر ہیں یا اس میں ایڈجسٹمنٹس ہیں یا ایکٹیویٹیز جو تھری کمپوننٹس کی جن کی ہم نے بات کی تھی کہ cash from operating activities cash flow from investing activities اور cash flow from financing activities یہ سب کیسے ارائیو ایٹ کی جاتی ہیں کیا کیا ایڈجسٹمنٹس کیے جاتے ہیں اور پھر ہم جو کیش اور کیش اکویولنٹس کا بیلنس ہے بیلنس شیٹ میں جو دکھایا ہوا ہے اس تک ہم کیسے پہنچتے ہیں تو آئیے آج کا لیکچر جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں کیش فلوز کس طرح بنائی جاتی ہیں ایگزامپل جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جی ایک کمپنی ہے جس میں ہم نے اس کی بیلنس شیٹس بیلنس شیٹ دی ہوئی ہے اس بیلنس شیٹ کے اندر ظاہر ہے کہ کرنٹ سال کی فگرز بھی ہیں اور گزشتہ سال کی بھی بہت ساری اور انفارمیشن ہے جو کہ ہمیں بکس آف اکاؤنٹ سے حاصل ہوگی اور یہ بھی آپ نوٹ کیجئے کہ فگرز جو ہیں جتنی دی ہوئی ہیں بیلنس شیٹ میں یا نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں وہ تمام کی تمام جو ہیں ان تھاؤزنڈس ہیں یعنی اگر ہم نے تین سو انتیس کی فگر لکھی ہوئی ہے تو تین سو انتیس کا مطلب یہ ہے تین لاکھ انتیس ہزار یا تین لاکھ چونسٹھ ہزار یا ایک لاکھ پینتیس ہزار ایک سو پینتیس نہیں ہے تین سو انتیس نہیں ہے تین سو چونسٹھ فگر نہیں تو بیلنس شیٹ جو ہے وہ کمپنی کمپنی کا نام ہے یوناٹیڈ کمپنی اور اس کی بیلنس شیٹ ہے سن دو ہزار دو کی اور دو ہزار ایک کی کمپیرٹیو فگرز اس بیلنس شیٹ میں دیے ہوئے بیلنس شیٹ ایک خاص ڈیٹ کو ہوتی ہے ایز ایٹ یا ایز آن جون تھرٹیتھ یا تھرٹی فسٹ ڈسمبر یا whatever the year is تو ذرا بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس فکسڈ ایسٹس ہیں جس میں پلانٹ مشینری ہے اس سال تین لاکھ انتیس ہزار پچھلے سال تین لاکھ چونسٹھ ہزار کے تھے کرنٹ ایسٹس ہیں ہمارے پاس جن میں کہ انوینٹریز ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار کی اس سال دو لاکھ دس ہزار کی گزشتہ سال مارکیٹبل سیکیورٹیز ساٹھ ہزار اس سال کی اور ایک لاکھ دس ہزار گزشتہ سال کی انٹرسٹ ریسیویبل ہے پچاس ہزار اور بیس ہزار ٹریڈ ریسیویبل یا ڈیٹرز ہیں تین لاکھ ایک ہزار اور اکانوے ہزار اور کیش ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار اور ایک لاکھ بیس ہزار یوں مجموعہ ٹوٹل کرنٹ ایسٹس کا چھ لاکھ چھیانوے ہزار رواں سال کا اور پانچ لاکھ اکاون ہزار گزشتہ سال کا ہوا اب یہ فگر اور فکسڈ ایسٹس کی فگر جب آپ ملا لیتے ہیں اور اس میں سے کرنٹ لائبلٹیز کو اگر مائنس کر دیں یا صرف کرنٹ ایسٹس میں سے کرنٹ لائبلٹیز کی فگر کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس ورکنگ کیپٹل کی فگر آئے گی کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں وہ ٹریڈ پیبلز ہیں اس سال ایک لاکھ روپے کے گزشتہ سال نبے ہزار کے انٹرسٹ پیبل ہے بیس ہزار کا اور پندرہ ہزار کا یوں کرنٹ لائبلٹیز کا ٹوٹل ایک لاکھ بیس ہزار اور ایک لاکھ پانچ ہزار ہوا اور اگر ان فگرز کو یعنی ایک لاکھ بیس ہزار اور ایک لاکھ پانچ ہزار کو ہم کرنٹ ایسٹس کی فگر میں سے مائنس کر دیں تو ہمارے پاس ورکنگ کیپٹل آتا ہے پانچ لاکھ چھہتر ہزار اور چار لاکھ چھتالیس ہزار اس کو جب فکسڈ ایسٹس کے ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں یا فکسڈ ایسٹس کی فگر کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل نیٹ ایسٹس امپلائڈ جو ہیں وہ آ جاتی ہیں نو لاکھ پانچ ہزار اور آٹھ لاکھ دس ہزار کی اب یہ جو ٹوٹل نیٹ ایسٹس ہیں ان کی فائنانسنگ کیسے ہوئی اس پہ غور کر لیں جو کہ بیلنس شیٹ کا دوسرا حصہ ہے نیٹ ایسٹس کی ٹوٹل نیٹ ایسٹس امپلائڈ جو ہیں کاروبار کے اندر ان کی فائنانسنگ جو ہے وہ ہم نے تین ذرائع سے کی نمبر ایک کیپٹل جو کہ گزشتہ سال پانچ لاکھ تھا اور اس سال بھی پانچ لاکھ ہی ہے نمبر دو جو ریٹینڈ ارننگز ہیں وہ اس سال چار لاکھ ہیں اور گزشتہ سال تین لاکھ دس ہزار تھیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک فگر آ رہی ہے جنرل ریزروز کی جو کہ اس سال پانچ ہزار ہے اور گزشتہ سال زیرو تھی کوئی جنرل ریزروس کی فگر نہیں تھی یوں ان تمام فگرز کا ٹوٹل جو ہے وہ آپ کے نیٹ ایسٹ امپلائڈ جتنا بن جاتا ہے اور یہ جو اماؤنٹ آتا ہے یہ amount financed this is how the net assets have been financed by the various sources تو یہ ہمارے سامنے بیلنس شیٹ تھی اور اس بیلنس شیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی مدد سے اور جو مزید ہمیں انفارمیشن دی جا رہی ہے اس کی مدد سے ہم نے جو ہے وہ کیش فلو بنانا ہے اڈیشنل انفارمیشن ہمارے پاس جو موجود ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ the amounts of following expenses are available اب یہ تمام فیگر جو ہیں یہ سال رواں کی ہیں گزشتہ سال کی نہیں سال رواں کی ہیں انٹرسٹ ایکسپینس ہے تیس ہزار ڈپریسن ایکسپینس پینتیس ہزار انکم ٹیکس ایکسپینس ایک لاکھ اور ڈویڈنڈ ڈکلیئرڈ جو ہے وہ ایک لاکھ پچاس ہزار ہے دوسری انفارمیشن اڈیشنل انفارمیشن جو ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ انکم یا the amounts of following incomes are available interest income پچاس ہزار ڈویڈنڈ انکم پانچ ہزار gain on sale of shares پندرہ ہزار یہ ہمارے پاس انکم کے حوالے سے اڈیشنل انفارمیشن آئی ہے اس کے بعد تیسری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ the cost of plant and machinery is rupees four hundred thousand and accumulated depreciation for the years two thousand and one and two thousand two rupees thirty six thousand and rupees seventy one thousand respectively fourth the company sold marketable securities costing rupees fifty thousand for rupees sixty five thousand company کے پاس جو مارکیٹیبل سیکورٹیز تھیں وہ سال کے دوران بیچی گئیں ان کی کاسٹ جو تھی وہ پچاس ہزار روپے تھی اور جس قیمت پہ وہ بیچی گئیں وہ پینسٹھ ہزار روپے ہے number five dividend paid during the year is a hundred and fifty thousand rupees سال روا کے دوران جو پچھلے سال کا ڈویڈنڈ ڈکلیئر ہوا تھا وہ اس سال پے کیا گیا اور وہ اماؤنٹ تھا ایک لاکھ پچاس ہزار روپے نمبر چھ profit before tax is three hundred and forty five thousand rupees profit before tax کی فگر جو ہے وہ تین لاکھ پینتالیس ہزار روپے کی ہے اور جو ہم سے ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ we have to prepare a cash flow for the year ending whatever two and two تو اس تمام انفارمیشن سے ہمیں کیش فلو تیار کرنا ہے اب ایک چیز آپ نوٹس کیجئے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں پورا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ پروفٹ بفور ٹیکس کیا ہے اور ایکسپنس کے حوالے سے کچھ انہوں نے تفصیل دی ہے اور انکم کے حوالے سے تفصیل دی ہے اور مزید انفارمیشن دی ہے اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ سچویشن ایسی ہو اگر آپ کے پاس پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ موجود ہے یا آپ کو دیا گیا ہے تو آپ کو profit before tax net profit before tax جو ہے اس فگر سے آپ نے اپنی کیش فلو جو ہے وہ بنانی شروع کرنی ہے سو so, اب آئیے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس طرف چلتے ہیں کہ کیش فلو بنائیں اب جو کیش فلو ہم نے بنائی ہے United Company Limited cash flow statement for the year ended thirty first December two and two اور فگرز جو ہیں وہ دو ہزار دو کے ہی ہیں یعنی سال روا کے ہی ہے سب سے پہلے we start off with the first component cash flow from operating activities اب پروفیٹ بفور ٹیکس ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ایڈیشنل انفارمیشن ہمیں دی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جی پروفٹ بفور ٹیکس جو ہے نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس جو ہے وہ تین لاکھ پینتالیس ہزار روپے ہے تو ہم شروع جو ہے وہ اس فگر سے ہی کریں گے اس کے بعد کچھ ایڈجسٹمنٹس جو کہ نان کیش آئٹمس وغیرہ کی وجہ سے ایڈجسٹمنٹس کی جانی ضروری ہیں پروفٹ بفور ٹیکس کے اندر سب سے پہلے تو ڈپریسن ہے ڈپریسن کیش میں کسی کو ادا نہیں ہوتا یہ ایک بک انٹری ہوتی ہے ایک اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے اور دوسرے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا جاتا ہے اکیوملیٹڈ ڈپریسن کو کریڈٹ کیا جاتا ہے اور ڈپریسن ایکسپینس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے اور وہاں سے پھر وہ ایکسپینس جو ہے اس کو رائٹ آف کر دیا جاتا ہے to the profit and loss account so cash out نہیں ہو رہا لہذا ہم نے کیش فلو بنانی ہے اس لیے یہ خرچہ جو ہم نے پروفٹ اینڈ لاس میں شو کیا جس کو نیٹ پروفٹ کو ارائیو ایڈ کرنے میں اس کو ایکسپنس کے طور پہ شو کیا اس کو ہمیں رائٹ بیک کرنا پڑے گا اس کو دوبارہ سے اس میں ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ کیش اس خرچے سے متاثر نہیں ہوا سو ڈپریسن جو ہمارے پاس سال کی تھی وہ پینتیس ہزار روپے کی ڈپریسن تھی اور یہ پینتیس ہزار روپے جو ہے یہ ہم ایڈ کر دیں گے جو ہمارے پاس تین لاکھ پینتالیس ہزار روپے کا پروفٹ آ رہا ہے اس میں اس کے بعد انٹرسٹ ایکسپینس اب انٹرسٹ ایکسپینس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چینج ہو یا یہ جو ہم ایڈ بیک کر رہے ہیں یہ کس بنا پہ کر رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے کیوں کہ یہ یاد رہے کہ ہم کیش فلو بنا رہے ہیں کیش فلو کے اندر کیش آؤٹ جو ایکچولی ہوا ہے اسی کو ہمیں لینا ہے پروفٹ اینڈ لاس کے اندر نہ صرف وہ اخراجات جو سال روا سے تعلق رکھتے ہیں جو کیش میں پے ہوئے ہیں بلکہ وہ تمام اخراجات بھی جو کہ یا وہ انکم یا وہ اخراجات جو کہ سال روا سے گو تعلق رکھتے ہیں لیکن کیش میں ہمیں وصول نہیں ہوئے ان کو بھی شو کیا جاتا ہے کس میں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لیکن کیش فلو کے اندر ان آئٹمس کی ایڈجسٹمنٹ ہمیں کرنی پڑے گی اور جب تک یہ ہم ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے یہ نان کیش آئٹمس ہیں کہ وہ اکروول کی کہ اکروڈ انکم ہے انکم آنی ہے ریسیویبل ہے یا انٹر مارک اپ ہم نے پیبل ہے ہم نے پے نہیں کیا تو اس کی بھی ایڈجسٹمنٹ آنی ہوگی سو so, اب دیکھتے ہیں کہ جی انٹرسٹ ایکسپینس کے حوالے سے کیا ایڈجسٹمنٹ ہمیں کرنا ہے آپ نے یہ دیکھا کہ جی ہمیں نوٹ نمبر ون جو ایڈیشنل انفارمیشن کے حوالے سے تھا اس میں یہ بتایا گیا کہ جی انٹرسٹ ایکسپینس جو ہے جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں شو ہو رہا ہے وہ شاید تیس ہزار روپے کا ہے اور جب ہم بیلنس شیٹ پہ واپس جاتے ہیں تو بیلنس شیٹ میں ہمیں انٹرسٹ پیبل کی فگر جو ہے وہ بیس ہزار روپے کی نظر آتی ہے اب اس سے ہم یہ اندازہ لگ... لگا سکتے اچھا پچھلے سال کی فگر جو تھی وہ پندرہ ہزار کی پیبل تھی مارک اپ کی تو اب اس سے ہمیں کیا پتا چلا اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ پچھلے سال جو مارک اپ پیبل تھا وہ تو بہرحال ہم نے ادا کر دیا اس کا کیش تو آؤٹ ہوا سو پندرہ ہزار روپے تو وہ ہو گئے اس کے بعد سال روا کے اندر بیس ہزار پیبل ہے لیکن ٹوٹل جو ایکسپینس بک ہوا ہے وہ تیس ہزار روپے کا سال روا میں ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ پندرہ ہزار پچھلے سال کے اور دس ہزار سال روا کے تیس ہزار میں سے آپ نے پے کر دیے بیس ہزار روپے جو ہیں وہ ابھی ادا کرنے ہیں لہذا وہ کرنٹ لائبلٹی میں شو ہوئے کیش میں نہیں شو پے آؤٹ ہوئے سال کا ٹوٹل خرچہ تیس ہزار روپے کا مارک اپ کا لہذا پچھلے سال کی جو پیمنٹ ہوئی پلس اس سال کی کے ایکسپینس میں سے ایکچولی پے آؤٹ کتنا ہوا وہ دس ہزار روپے تھا سو پندرہ اور دس پچیس ہزار روپیہ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک فگر آ گئی کہ جی یہ ہم نے کیش میں آؤٹ کیا اب اس کی ایڈجسٹمنٹ کیا کریں گے اور کیسے ایڈجسٹمنٹ اس کی ایسے ہے کہ جو کیش جو نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس ہے اس میں سے تو ہم نے مائنس ٹوٹل فگر کر دی تیس ہزار روپے کی جو کہ ہم نے ایکسپنس کے طور پہ چارج کیا ہوا تھا اب چونکہ وہ سارے کا سارا ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ کیش میں نہیں ہوا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جس وقت ہم یہ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے اندر جو مارک اپ ایکسپنس ہے وہ پورے کا پورا ہم رائٹ بیک کر دیں کیوں کر دیں کیوں کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جی اس مارک اپ پیڈ کو یا تو ہم جو ہے وہ آپریٹنگ ایکٹیویٹی کے تحت شو کر سکتے ہیں یا ہم اس کو جو ہے وہ فائنینس ایکٹیویٹی یا انویسٹنگ سوری انویسٹنگ ایکٹیویٹی کے تحت شو کر سکتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے اس وقت ہم جتنا ایکسپینس شو ہوا تھا پروفٹ اینڈ لاس کے اندر یعنی تیس ہزار روپے سال کا ٹوٹل ایکسپینس جو تھا چاہے وہ کیش میں پے ہوا یا نہیں ہوا اس کو ہم نے ایڈ بیک کر دیا تیسری ایڈجسٹمنٹ کی طرف آتے ہیں یہ اب چونکہ خرچہ آلریڈی پہلے تو پہلے دو جو آئٹمس تھے یعنی ڈپریسن وہ کیش میں پے آؤٹ ہی نہیں ہوا لہذا اس کو ایڈ بیک کر دیا یعنی جو پروفٹ آف بفور ٹیکس نظر آ رہا ہے اس میں اضافہ کر دیا اس میں ایڈ کر دیا اس کے بعد جو مارک اپ ایکسپینس تھا اس کو بھی ہم نے ایڈ کر دیا کیونکہ وہ آلریڈی چارج کیا ہوا تھا in order to arrive at the profit before tax کی فگر اب انٹرسٹ انکم ہمیں ایک نوٹ میں یہ کہا گیا جو سیکنڈ نمبر نوٹ ہے کہ ٹوٹل انٹرسٹ انکم جو ہے یا مارک اپ یا پروفٹ ریسیویبل جو ہے ہمارا یا پروفٹ انکم ہے وہ ہے پچاس ہزار روپئے اگر ہم بیلنس شیٹ میں پھر واپس جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور کرنٹ ایسٹس کی سائڈ پہ تو وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی پروفٹ ریسیویبل یا انٹرسٹ ریسیویبل جو ہے اس سال کا وہ پچاس ہزار روپے ہی ہے تو ابھی گویا سال رواں کا جو پروفٹ آنا تھا انویسٹمنٹ سے وہ ہمیں وصول نہیں ہوا پچھلے سال بھی تھا کچھ آنا پیسہ بیس ہزار روپے وہ بیس ہزار روپے جو ہے وہ ہمیں ضرور ہوئے لیکن جو سال روا کی انکم تھی وہ ابھی تک وصول نہیں ہوئی یعنی اکتیس دسمبر دو ہزار دو تک تو ریسیو نہیں ہوئی جس ڈیٹ کو بیلنس شیٹ بنی لہذا ہم نے وہ پورے کا پورا اماؤنٹ جو ہے وہ پروفٹ بفور ٹیکس میں سے مائنس کرنا پڑے گا کیونکہ ہم اس میں آلریڈی اس کو بطور انکم شو کر رہے ہیں کیش میں ریسیو نہیں ہوا لہذا اس کو ڈیلیٹ کر دینا پڑے گا نکال دینا پڑے گا اس پروفٹ میں چونکہ وہ شامل ہیں اس لیے اس کو اس میں سے رائٹ آف کر دینا پڑے گا تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ جو ایکسپنسز کیش میں پے نہیں ہوئے ان کی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے جو انکم جو ہے ریسیو کیش میں نہیں ہوئی اس کی بھی ایڈجسٹمنٹ ہونا لازم ہے تو اب کیش فلو کی طرف دوبارہ آتے ہیں اور کیش فلو میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی انٹرسٹ انکم جتنی تھی وہ پوری کی پوری رائٹ آف کر دی اس کے بعد نیکسٹ آئٹم جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں gain on investment gain on investment جو ہے ہمیں بتایا گیا کہ جی ہمارے پاس جو مارکیٹبل سیکورٹیز تھیں پچاس ہزار روپے کی جن کی کاسٹ تھی ان کو ہم نے پینسٹھ ہزار روپے میں بیچ دیا ٹھیک ہے صاحب منافع جو ہے وہ پندرہ ہزار ہی ہوا کہ پینسٹھ ہزار کی بیچی اور پچاس ہزار کی خریدی گئی تھی پندرہ ہزار منافع ہو گیا وہ پندرہ ہزار منافع جو ہے وہ ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ایڈ کر دیا اور پروفٹ بفور ٹیکس کی جو فگر آ رہی ہے اس میں آلریڈی شامل ہے لیکن کیش جو ہمیں وصول ہوا وہ پندرہ ہزار نہیں تھا کیش جو ہمیں وصول ہوا وہ پینسٹھ ہزار روپے تھا لہذا اس پندرہ ہزار روپے کو سب سے پہلے ہم وہ پروفٹ بفور ٹیکس کی فگر جو ہے اس میں سے مائنس کریں گے اور یہی چیز ہم کر رہے ہیں کہ گین آن انویسٹمنٹ جو ہے اس کو رائٹ آف کر رہے ہیں کیونکہ یا اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں رائٹ آف کہنا صحیح نہیں مناسب نہیں ہے اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں in the profit before tax for the year کیونکہ اب ہم آگے چل کر کے دیکھیں گے کہ جو ایکچولی کیش ریسیو کیا ہے ہم نے اس فگر کو ہم اس میں لے کے آئیں گے کیونکہ وہ کیش تو ہمارے پاس آیا ہے لاسٹ ایڈجسٹمنٹ جو ریکوائرڈ ہے وہ ہے ڈویڈنڈ انکم کے حوالے سے ڈویڈنڈ انکم ہم نے کہا کہ جی اس کے بارے میں نوٹ دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں information dividend income paid during the year یا dividend paid during the year was hundred and fifty thousand rupees لیکن یہاں پہ بات کیا ڈویڈینڈ پیڈ کی ہو رہی ہے یا کسی اور چیز کی ہو رہی ہے میرا خیال ہے یہاں پہ بات ہم جو کر رہے ہیں وہ ڈویڈینڈ انکم کی بات کر رہے ہیں نہ کہ ڈویڈینڈ ڈکلیئرڈ کی بات ہو رہی ہے سو so, اس لحاظ سے ہمیں جو نوٹ نمبر ٹو ہے اس میں جو ڈویڈنڈ انکم دی ہوئی ہے وہ دی ہوئی ہے کہ جی پانچ ہزار روپے ڈویڈنڈ انکم ہے اس سال کی ہماری ٹھیک ہے صاحب اب ہم بیلنس شیٹ کی طرف ذرا چلتے ہیں بیلنس شیٹ میں دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ریسیویبل میں تو نہیں آ رہا پانچ ہزار روپیہ جی نہیں ہمارے ریسیویبلز میں نہیں ہے لہذا یہ پانچ ہزار جو ہے ہمیں ریسیو ہو گیا ہوا آگے چلتے تو پھر ہم اس کی ایڈجسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں اب یہ چیز جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ایڈجسٹمنٹ جو ہو رہی ہے وہ شاید صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کو بھی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کا حصہ شو کرنا ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں پروفٹ بفور ٹیکس میں سے وہ پانچ ہزار روپیہ جو آپ کو ڈویڈنڈ انکم کے طور پہ سال میں وصول ہوا اس کو آپ پروفٹ بفور ٹیکس میں سے نکال رہے ہیں کیونکہ اس کی اس کو آپ نے کسی دوسری جگہ پہ شو کرنا ہے یوں یہ جو ایڈجسٹمنٹس تھیں ان سب کا ٹوٹل جو ہے وہ آپ نے جب کیا تو پتا چلا کہ جناب آپ کے پاس اوور آل ایڈجسٹمنٹ جو پروفٹ بفور ٹیکس میں سے ہونی ہے وہ پانچ ہزار روپے کی ہونی ہے تین لاکھ پینتالیس ہزار کی بجائے اب آپ کا operating profit before working capital changes جو ہے وہ تین لاکھ اور چالیس ہزار روپیہ ہو گیا یہ ایڈجسٹمنٹس جو ہم نے کیے ان کی ان کے حوالے سے افیکٹس جو ہیں اور کیسے ہوا یہ اس کو ابھی تھوڑا اور ایکسپلین کریں گے لیکن ذرا کیش فلو پہلے کمپلیٹ کر لیں so operating profit before working capital changes ہمارے پاس تین لاکھ چالیس ہزار روپے آ گیا اب ایڈ یا سبٹریکٹ ورکنگ کیپٹل چینجز آپ کو یاد ہے کہ ورکنگ کیپٹل کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ current assets minus current liabilities جو ہیں وہ that gives you a figure of working capital گزشتہ لیکچر میں ہم نے آپ سے یہ بات کہی کہ جب ہم آپریٹنگ ہم ورکنگ کیپٹل چینجز کی کیش فلو میں بات کر رہے ہیں تو اس میں جو کرنٹ ایسٹس میں چینج ہے اور کرنٹ لائبلٹیز میں جو چینج ہے اس کو جو ہے وہ ہم اس میں کرنٹ کرنٹ ایسٹس میں سے اسٹاک سوری کیش اور کیش بیلنسز کی پوزیشن جو ہے وہ نکال دیتے ہیں کیوں کیونکہ کیش فلو بنانے کا سارا مقصد یہی ہے کہ جی آپ اس فگر پہ آ جائیں جو کیش اور کیش بیلنسز کی فگر ہے تو یہاں پہ چونکہ ہم نے اس طریقے سے کام نہیں کیا کہ ٹوٹل کرنٹ ایسٹس کی فگر ایک سال کی گزشتہ سال میں سے نکالیں بلکہ انڈیویجل آئٹمس کو لے کر کے چل رہے ہیں تو اب سب سے پہلے ورکنگ کیپٹل کے حوالے سے کرنٹ ایسٹس کو دیکھتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں پھر دوبارہ جو ہے وہ بیلنس شیٹ پہ جانا ہوگا تو آئیے بیلنس شیٹ پہ چلیں اب بیلنس شیٹ کے اندر جو پہلی فگر ہے وہ انوینٹریز کی ہے اسٹاکس کی ہے اس سال ایک لاکھ پچاس ہزار ہمارے پاس ہیں گزشتہ سال دو لاکھ دس ہزار روپے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی انوینٹری کے اندر ڈکریز ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ نے آپ کا کم پیسہ جو ہے وہ انوینٹری یا سٹاکس کے اندر جو ہے وہ لاکڈ اپ ہے اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا ہماری کیش فلو پہ یہ انکریز نہیں ہے یہ ڈیکریز ہے ورکنگ کیپٹل پہ اور گزشتہ لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ڈیکریز ہو کسی بھی کرنٹ ایسٹ کی فگر میں تو اس کا ایفیکٹ کیش فلو پہ کیا ہوتا ہے آئیے دیکھیں کہ کیش فلو پہ اس کا ایفیکٹ کیا ہے اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اسٹاک میں ڈیکریز ہوئی ساٹھ ہزار روپے کی ڈکریز جو ہے وہ انکریز کرے گی کس چیز کو جو ابھی آپ نے operating profit before working capital changes نکالا ہے کیونکہ آپ کے کیش میں اضافہ ہوا ہے اگر آپ کے اسٹاکس بڑھ جاتے پچھلے سال کے مقابلے میں تو اس کا مطلب تھا کہ آپ نے مزید را مٹیریل کے اسٹاکس یا مزید مٹیریل کو مینوفیکچر کر کے فنشڈ گڈس کی صورت میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو کہ آپ بیچ نہیں سکے جس سے آپ کو کیش حاصل نہیں ہو سکا لہذا انوینٹری یا اسٹاک میں انکریز کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی انکریز اگر ہوتا ہے تو آپ کا کیش کم ہوتا ہے اگر اس میں ڈکریز ہو پچھلے سال کے مقابلے میں تو پھر آپ کا جو ہے کیش میں اضافہ ہوگا سو ساٹھ ہزار روپے ایک لاکھ پچاس ہزار اس سال کی فگر تھی اسٹاک کی اور پچھلے سال کی فگر دو لاکھ دس ہزار کی تھی ساٹھ ہزار روپے کا کی کمی واقع ہوئی ساٹھ ہزار سے آپ کا operating profit before working capital changes وہ انکریز ہو گیا دوسری فگر جس کو غور کرنا ہے ہمیں ایسٹس کرنٹ ایسٹس کے حوالے سے وہ ہے ڈیٹرز کی فگر یا ٹریڈ ریسیویبل کی اب اس کے لیے پھر ہمیں دوبارہ بیلنس شیٹ پہ جانا ہے بیلنس شیٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال جو فگر تھی ریسیویبلس کی وہ نائنٹی ون تھاؤزینڈ کی تھی اکانوے ہزار تھی اور اس سال جو ہے ریسیویبل جو ہے مارکیٹ میں ہم نے اتنا سیل جو اپنی ساری ہے جو بہت ساری سیل ہے وہ کریڈٹ پہ دی ہے کہ جی آپ کچھ دنوں کے بعد پیسہ دے دیجیے گا لہذا اکتیس دسمبر تک تو وہ پیسہ نہیں آیا اکتیس دسمبر کے بعد آیا ہوگا تو وہ اگلے سال میں فال کرتا ہے اس سال اکتیس دسمبر کو پوزیشن یہ تھی کہ آپ کی تین لاکھ ایک ہزار روپے کا ریسیویبل آؤٹ اسٹینڈنگ تھا مارکیٹ کے اندر نیٹ انکریز پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جو ہے وہ دو لاکھ اور دس ہزار روپے کی ہوئی یعنی آپ کے پاس دو لاکھ دس ہزار روپیہ جو آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے انکریز ہو گئی اب کرنٹ ایسٹس میں جب انکریز ہوتی ہے کرنٹ ایسٹس میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیش میں کمی واقع ہوتی ہے لہذا increase in receivables two hundred and ten thousand will cause a reduction in the operating profit before working capital changes یہ جو انکریز ہے دو لاکھ دس ہزار روپے کی یہ ہمارے operating profit before working capital changes میں کمی واقع کرے گی کیونکہ یہ کیش جو آنا تھا وہ نہیں آیا لہذا اس کو مائنس کیا جا رہا ہے تو کیش فلو میں دیکھے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کیش فلو میں ہم نے بالکل یہی کیا کہ جی دو لاکھ دس ہزار روپے انکریز ان ریسیویبلس یا ڈیٹرز جو ہیں وہ اس میں سے مائنس کر دیے اب کرنٹ ایسٹس کے اندر دو چیزیں اور رہ گئیں ایک مارکیٹبل سیکورٹیز اور تیسرا کیش اور کیش ایٹ بینک یہ دونوں فگرز کو ہم اگنور کر رہے ہیں ان کو نہیں لے رہے کیونکہ یہ cash equivalent cash and cash equivalent کے ڈیفینیشن میں آ جاتی ہیں نمبر ایک نمبر دو اور جو مارکیٹبل سیکورٹیز ہیں ہو سکتا ہے کہ جی ان میں انکریز یا ڈیکریز اگر ہوئی کوئی تو اس کو جو ہے وہ ہم انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اس کو دیکھیں سو so, اب کرنٹ لائبلٹیز کی طرف چلتے ہیں تو دوبارہ بیلنس شیٹ پہ گئے بیلنس شیٹ کے اندر جو ٹریڈ پیبلز اور یعنی کریڈیٹرز اور جو مارک اپ پیبل وہ ہے بیس ہزار پچھلے سال تھا پندرہ ہزار ٹوٹل کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں وہ ایک لاکھ بیس اور ایک لاکھ پانچ کی ہے کریڈیٹرز جو ہیں جہاں کریڈیٹرز کا تعلق ہے اس میں دس ہزار روپے کا اضافہ ہوا یعنی ہم نے بجائے اس کے کہ دس ہزار روپے مزید کیش میں پے کیے کیے ہوتے ہم نے دس ہزار روپے کا مزید کریڈٹ لیا جس کا مطلب کیش آؤٹ نہیں ہوا دس ہزار روپے کی بچت ایک طریقے سے as of thirty first December ہو گئی وہ کیش جو ہے ہم نے کریڈٹرز کو اکتیس دسمبر کے بعد ادا کر دیا جو مارک اپ پیبل تھا پچھلے سال پندرہ تھا اس سال بیس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم نے کچھ اماؤنٹ مارک اپ کا جو پے کرنا تھا وہ نہیں کیا اس میں انکریز جو ہے وہ پانچ ہزار کی ہے تو اب ٹوٹل انکریز جو ہو گئی وہ ہو گئی کرنٹ لائبلٹیز میں پندرہ ہزار کی جس میں سے دس ہزار کریڈیٹرز کی ہے اور پانچ ہزار مارک اپ پیبل کی ہے اب کیش فلو میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کیش فلو کے اندر ہم نے صرف جو کریڈیٹرز میں انکریز ہے اس کو ورکنگ کیپٹل چینجز کے تحت شو کیا اور وہ فگر ہے دس ہزار کی چونکہ انکریز ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہمارا کیش آؤٹ نہیں ہوا یوں جو کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کے اندر آئٹمس تھے ان کو ہم نے ہینڈل کر لیا ورکنگ کیپٹل کے حوالے سے اور ورکنگ کیپٹل کی یہ تینوں چینجز جو ہیں اس سے اس فگر میں تین لاکھ چالیس ہزار جو ایڈجسٹڈ فگر تھی operating profit before working capital changes اس میں وہ تین لاکھ چالیس ہزار کی فگر تھی اس میں جو ہے کمی واقع ہوئی ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کی اور یوں ہمارے پاس جو actually cash generated from operation ہے وہ اب فگر آ گئی دو لاکھ روپے کی اس دو لاکھ روپے کی فگر میں سے اب ہم نے کچھ مزید ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے کس حوالے سے کرنی ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ ابھی یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ابھی net cash from operating activities کا معاملہ جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ابھی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہی چل رہے ہیں اب کچھ اور ایڈجسٹمنٹس ہیں اب یہ ایڈجسٹمنٹس جو ہیں یہ ایڈجسٹمنٹس ہیں کہ جی انٹرسٹ ہم نے کتنا پے کیا آپ کو یاد ہے کہ جی پیبل کی فگر بھی آ رہی ہے ایکسپینس کی فگر کچھ اور ہے ایکچولی ہم نے پے کتنا کیا وہ فگر نکالنی ہے اور وہ فگر پھر اس میں سے مائنس ہوگی کیونکہ وہ کیش آؤٹ ہوا ہے اب ہم نے جو فگر ارائیو ایٹ کی ہے وہ کیش جنریٹڈ ہے فرام آپریشن یعنی ہمیں کیش حاصل کتنا ہوا ہمارے پاس سال کے دوران اپنے آپریشن سے تو اب اس میں سے وہ ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے جو کہ کیش میں ہوئی ان کو ہم نے کرنا ہے تو اس میں انٹر جو مارک اپ پیڈ ہے یا انٹرسٹ پیڈ ہے مارک اپ ریسیوڈ جو ہے اس کے حوالے سے کرنی ہے ٹیکس پیڈ کے حوالے سے کرنی ہے ڈویڈنڈ ریسیوڈ اور ڈویڈنڈ پیڈ ان دونوں معاملات کو بھی کرنا ہے اور یہ فگرز جو ہیں یہ ہمیں انفارمیشن جو ہے کچھ تو بیلنس شیٹ میں کرنٹ لائبلٹیز یا کرنٹ ایسٹ میں اور باقی جو ایڈیشنل انفارمیشن ہے اس میں دیکھنا پڑے گی تو آئیے دیکھیں کہ جی یہ فگرز کیسے کیلکولیٹ ہوئے سب سے پہلے مارک اپ پیڈ یا انٹرسٹ پیڈ جو ہے اس کی فگر کو دیکھتے ہیں ہم اگر ایڈیشنل انفارمیشن میں جائیں تو اس میں انٹرسٹ ایکسپینس جو ہے وہ تیس ہزار روپے کا ہمیں نظر آ رہا ہے یعنی ٹوٹل مارک اپ کا جو ایکسپینس ہے جو شو کیا ہوا ہے وہ تیس ہزار روپے کا ہے جبکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ گزشتہ سال ہم نے پندرہ ہزار روپے جو ہیں وہ پے کرنے تھے اور اس سال بیس ہزار روپے جو ہیں وہ ہمارا ابھی پیبل ہے ایکسپنس جو چارج کر رہے ہیں وہ تیس ہزار روپے کر رہے ہیں تو یہ اکویشن اب کیا بنے گی ایک بات تو یہ ہوئی کہ جی پچھلے سال کا جو انٹرسٹ تھا وہ ہم نے پے کر دیا پندرہ ہزار روپے اور اس سال جو ہے گو ہمارا ٹوٹل ایکسپینس تیس ہزار کا ہے اس میں سے بیس ہزار ہم نے ابھی پے نہیں کیے دس ہزار روپے کیے لہذا ٹوٹل پیمنٹ جو ہے کیش میں پیمنٹ انٹرسٹ یا مارک اپ پیڈ کے حوالے سے وہ دس اور پندرہ پچیس ہزار روپے بن گئی پندرہ ہزار پچھلے سال کے جو ہم نے اس سال پے کیے اور تیس میں سے بیس ہزار پیبل دس ہزار روپے ایکچولی اس سال کے پے ہوئے پندرہ اور دس پچیس ہزار اور یہی فگر جو ہے یہ ہماری کیش فلو میں شو ہو ہے انٹرسٹ پیڈ یا مارک اپ پیڈ پچیس ہزار روپے دوسری فگر جس کی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ انٹرسٹ ریسیوڈ یا پروفٹ ریسیوڈ کی فگر ہے اس کے لیے دوبارہ ہمیں ایڈیشنل انفارمیشن اور بیلنس شیٹ پہ جانے کی ضرورت ہے جہاں تک انٹرسٹ انکم کا تعلق ہے یا پروفٹ ریسیویبل کا تعلق ہے وہ ہم نے فگر شو کی ہے پچاس ہزار روپے اور جب ہم کرنٹ ایسٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ریسیویبل بھی جو ہے اکتیس دسمبر دو ہزار دو کو وہ پچاس ہزار روپے ہی ہے سو اس حوالے سے تو کوئی انکم یا کیش ریسیو نہیں ہوا گزشتہ سال بیس ہزار روپے اس مد میں ریسیویبل تھا وہ ہمیں سال روا میں کیش میں وصول ہو گیا تو کیش اس سال جو ریسیو ہوا وہ بیس ہزار روپے ہے although it relates to پچھلے سال سو کیش فلو کے اندر ہم نے جو فگر شو کرنی ہے اس حوالے سے پروفٹ کے حوالے سے ریسیوڈ کے حوالے سے وہ بیس ہزار روپے کی کرنی اب نیکسٹ آئٹم پہ جو ہے وہ ٹیکس پیڈ ہے اس کو بھی آگے چل کے میں آپ کو تفصیل اس کی بتا دوں گا لیکن فی الوقت جو فگر یہاں پہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جی ہنڈریڈ تھاؤزینڈ روپیز جو ہے وہ اس سے ریڈیوس ہو رہا ہے ہمارا کیش کیونکہ یہ ہم پیمنٹ کر چکے ہیں ڈویڈنڈ ریسیوڈ جو ہے وہ پانچ ہزار روپے سے ہم ایڈجسٹ کر رہے ہیں اور ڈویڈنڈ پیڈ جو ہے وہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے جو کہ ایکچولی کیش پے آؤٹ کیا ہم نے سال کے دوران اس سے کر رہے ہیں تو یوں یہ ایڈجسٹمنٹس تمام کی تمام دو لاکھ پچاس ہزار کی بنتی ہیں اس کو جب آپ کیش جنریٹڈ فرام آپریشن میں سے مائنس کریں گے تو آپ کے پاس net cash from operating activities آ گیا جو کہ آپ کا one of the three components ہے for the final cash flow تو یہ آپ کی یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ ایک ورکنگ کی ہم نے تو net cash from operating activities ہمارے پاس نیگیٹو فگر آ گئی پچاس ہزار روپے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے آپریشن نے سال کے دوران ہمارے آپریشن سے جتنا پیسہ یا کیش ہمیں ریسیو ہوا وہ کافی نہ تھا کہ ہم نے جو کچھ پے کیا اس کو پے کر سکتے پچاس ہزار روپے کی کمی واقع ہوئی سال کی ایکٹیویٹی کے دوران یہ پچاس ہزار روپیہ کہاں سے آیا کیا ہم نے لون لیا یا ہمارے پاس گزشتہ سال کیش کے بیلنسز ہمارے پاس اتنے زیادہ تھے یا کچھ اور ہوا تو کیا ہوا اس کو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیش فلو کیسے بڑھتا ہے اب سیل آف انویسٹمنٹ ہوئی آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے profit on sale of investment جو ہے وہ ہم نے نکالی تھی کہ جی پچاس ہزار کی انویسٹمنٹ تھی پینسٹھ ہزار میں وہ بیچی گئی لہذا پروفٹ جو ہے وہ پندرہ ہزار تو وہ ہم نے فگر ڈیلیٹ کر دی تھی آپریٹنگ پروفٹ بفور ٹیکس میں سے نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس میں سے کیوں کہ ہمارے پاس پینسٹھ ہزار روپے کا کیش جو ہے وہ وصول ہوا تو اب اس چیز کو اب cash flow from investing activity ہم شو کر رہے ہیں اور شو کر رہے ہیں کہ proceed from sale of investment پینسٹھ ہزار روپے تو یہ ہمارے پاس وصولی ہوئی اور یہی انویسٹنگ ایکٹیویٹی کا ایک اس پرٹیکولر کیس کے اندر ہمارے پاس آئٹم تھا so net cash from investing activities ہمارے پاس آ گئے پینسٹھ ہزار روپے کے cash flow from financing activities ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نہیں ہے یہاں پہ لہذا پچاس اے بی یعنی جو پچھلی فگر تھی net cash flow from investing activities اور net cash from operating activities ان دونوں کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس فگر آ جاتی اور cash flow from financing activities چونکہ زیرو ہے اس لیے پینسٹھ ہزار کا کیش ہمیں ہمارے پاس ہے اور پچاس ہزار کی شارٹیج تھی تو پینسٹھ اور پچاس نیٹ ہمارے پاس جو اب انکریز یا انکریز آئی کیش اینڈ کیش اکویولنٹس کے اندر سال ربا کی جو آپریشنز تھے یا کاروائی سے یا cash receipt in cash paid سے وہ ہے پندرہ ہزار روپے the balance at the beginning of cash and cash of the beginning July first January دو ہزار دو یا اکتیس دسمبر دو ہزار ایک کو جو ہمارے پاس کیش اور کیش اکویبلنٹس کا بیلنس تھا جو کہ کمپیرٹیو فگر ہے uh, ہمیں بیلنس شیٹ میں وہاں سے ہمیں مل رہی ہے ایک لاکھ بیس ہزار کی اور جب یہ پندرہ ہزار اضافی جو ہے یہ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک لاکھ پینتیس ہزار کی فگر آ جاتی ہے جو کہ کیش اینڈ کیش اکویبلنس کی فگر ہے at the end of the year اس کو اب ہم دوبارہ بیلنس شیٹ پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس فگر کے ساتھ ٹائی اپ ہو رہی ہے یہ فگر جو ہے یہ کیش کی فگر ہے اور کیش کے ساتھ یہ ٹائی اپ ہو گئی یوں آپ نے یہ کیش فلو جو ہے وہ مکمل کر یہ بڑا سمپل اگزامپل تھا کیش فلو بنانے کا اب تفصیل کچھ ہم نے آپ کو بیان کی کچھ تفصیل جو ہے وہ رہ گئی تھی لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہم نے شروع کیا پروفٹ بفور ٹیکس سے اور یہ انفارمیشن یا تو ہمیں دی جائے گی جیسے کہ اس ایگزامپل میں دی گئی تھی یا انکم اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ فگر موجود ہوگی اور اس فگر سے ہم نے اپنی کیش فلو بنانا شروع کرنی ہے اس کے بعد اس فگر میں ہم نے جو ایڈجسٹمنٹس کیے وہ نان کیش آئٹمس اور ان آئٹمس کے حوالے سے کیے جن کو ہم علیحدہ سے شو کرنا چاہتے ہیں نان کیش آئٹمس میں عام طور پہ ڈپریسن پروویژنس اور ایمورٹائزیشن وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں جو کہ کیش میں ادا نہیں ہوتی صرف بک انٹریز ہوتی ہیں جو آئٹمس علیحدہ سے دکھائے جانے ہیں اس میں عام طور پہ پروفٹ ریسیویبل یا پروفٹ انکم یا پروفٹ مارک اپ پیبل یا mark up expense dividend income اور other items that are to be dealt with investing اور financing activities such as gain اور loss on sale of fixed assets تو یہ مختلف قسم کے آئٹمس ہیں جو کہ علیحدہ سے دکھائے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ کسی دوسری مد میں ان کو آپ کو اجازت ہے دکھانے کی کہ جی فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے دکھا دیجیے یا انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں آپ ان کو دکھا سکتے ہیں لازم نہیں ہے آپشن پھر working capital changes are calculated as a difference of opening and closing balance generally جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کرنٹ ایسٹس پچھلے سال ٹوٹل کتنے تھے علاوہ کیش اور کیش اکویبلنٹس کی فگر کے کیش کی فگر نکال دیں اس کے علاوہ جو کرنٹ رہ جاتے ہیں پچھلے سال کے کتنے تھے اس سال کے کتنے ہیں اس میں نیٹ انکریز ہوئی یا ڈیکریز ہوئی یا آپ انڈیویجلی ان میں انکریز یا ڈیکریز جو ہے اس کو اس کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس ایگزامپل میں کی اس کے بعد لائبلٹیز کرنٹ لائبلٹیز کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بھی انکریز یا ڈیکریز پچھلے سال کے حوالے سے ہوگی اور اس کو جو ہے آپ انڈیویجلی بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس ایگزامپل میں جو آپ کے ساتھ ابھی کیا ہم نے اس میں شو کیا تھا پیمنٹس یا ریسیٹس آف مارک اپ یا profit and dividend and tax payments are calculated in کی کیلکولیٹڈ اینڈ شون اکارڈنگلی اب ان کی کیلکولیشن ہم نے تفصیل سے ہم نے ذرا نہیں کی تو آئیے اس کیلکولیشن کو ہم تفصیل سے اکاؤنٹس بنا کے وہ کرتے ہیں انٹرسٹ ریسیویبل ہے اوپننگ بیلنس جو کہ پچھلے سال کی کمپیرٹیو کرنٹ ایسٹس میں شو ہو رہا ہے وہ بیس ہزار ہے ہم نے سال کی جو ہماری انکم ہے ایڈیشنل انفارمیشن میں ہمیں دیا گیا ہے کہ جی پچاس ہزار روپے ہے اور جو بیلنس شیٹ کے اندر سال روا کی کلوزنگ بیلنس کی فگر ہے اس حوالے سے انٹرسٹ ریسیویبل کے حوالے سے وہ پچاس ہزار روپے ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ کیش ریسیوڈ جو ہے وہ بیس ہزار ہے یہ کریڈٹ سائڈ پہ آ گئی فگر اور کیش کو ڈیبٹ ہو گئی سو یوں ہماری یہ ڈبل انٹریز کمپلیٹ ہو گئی بیس ہزار پچھلے سال کا اوپننگ بیلنس ہے وہ کیش ریسیو ہو گیا ڈیبٹ کیش ہوا اس سال اور کریڈٹ ہو گیا انٹرسٹ ریسیویبل اس سال کی جو انکم ہے وہ ویسے ہی کیری فارورڈ ہو پروفٹ یا مارک اپ پیبل پچھلے سال کا بیلنس جو تھا وہ پندرہ ہزار روپے کا تھا سال کا جو ایکسپینس ہے total charges for the year جو ہیں وہ تیس ہزار روپے کے جو کریڈٹ ہو گئے profit and loss account debit ہو ٹوٹل ہو گیا پینتالیس ہزار روپے کلوزنگ بیلنس جو ہمیں کرنٹ لائبلٹیز سے پتا چل رہا ہے وہ اس سال کے آخر میں ہے بیس ہزار روپے سو پینتالیس میں سے بیس جب مائنس کیے گئے تو ہمارے پاس جو کیش ہم نے پیمنٹ کی وہ پیمنٹ جو ہے وہ پچیس ہزار روپے کی کی وہ پیمنٹ جو ہے ڈیبٹ ہو گئی اور کیش کریڈٹ ہو گیا تو یوں ہم نے مارک اپ پیبل کی فگر جو ہے وہ کیلکولیٹ جہاں تک ڈویڈنڈ انکم اور ایکسپنس اور ٹیکس ایکسپنس کا تعلق ہے وہاں پہ اس کوشچن کے اندر یا اس ایگزامپل کے اندر کوئی ریسیویبل یا پیبل نہیں تھا لہذا ہم نے یہ اسیوم کیا کہ جی ریسیٹ یا پیمنٹ جو ہے وہ از اکول ٹو یعنی ریسیٹ اور payment in cash is equal to income یا ایکسپینس اگر یہ صورت نہ ہوتی تو پیمنٹ یا ریسیٹ فرام دیز ہیڈز ان مد کے حوالے سے جو پیمنٹ یا ریسیٹ ہونی ہے وہ بھی علیحدہ سے جیسے ابھی ہم نے یہ پروفٹ پیبل یا مارک اپ پیبل یا ریسیویبل کی ورک آؤٹ کی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہم ورک آؤٹ کرتے انویسٹمنٹ ان شیئرس کے حوالے سے میں آلریڈی آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں لہذا اس کو پھر سے دہرانے کی شاید کوئی ضرورت نہیں اب رہ گئی بات فکسڈ ایسٹس کے ڈسپوزل کی وہ بھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کوشچن کے اندر اڈیشن یا ڈسپوزل کوئی نہیں ہے ہمارے پاس فکسڈ ایسٹس کا ریٹرن ڈاؤن ویلیو سال کے شروع میں تین لاکھ چونسٹھ ہزار تھا سال کی ڈپریسن جو اس کے اگینسٹ چارج کی گئی وہ پینتیس ہزار روپے کی کی گئی اور کلوزنگ بیلنس تین لاکھ انتیس ہزار روپے کا بیلنس شیٹ میں کیری فارورڈ ہو گیا لہذا کوئی فکسڈ ایسٹس نہ خریدے گئے نہ بیچے گئے اس لیے کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں اگر خریدے یا بیچے گئے ہوتے تو پھر اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ضروری تھی اور وہ فکسڈ ایسٹ ڈسپوزل اکاؤنٹ وغیرہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے یہ تمام گفتگو جو ہم نے اب تک کی یہ گفتگو آج کی کیش فلو کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس حوالے سے جو ہم نے کیلکولیشن کی اس حوالے سے کی گئی آئندہ کے لیکچر میں ہم پھر اسی کیش فلو کے حوالے سے اور مختلف کچھ آئٹمس ہیں جن کا ایفیکٹ کیش فلو کے اوپر جو ہوتا ہے ان کا ذکر آپ سے کریں گے اور پھر ظاہر ہے کہ ابھی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کی بھی بات آپ سے ہونی ہے بحوالہ کیش فلو کے تو آج کے لیکچر کو ہم اس ایگزامپل کی ایکسپلینیشن کے ساتھ یا ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ہم نے ورکنگ آؤٹ کی یہ بڑا ایک سمپل ایگزامپل تھا اس میں کوئی آ, بہت ساری ہم نے آ, جو شاید پریکٹیکل لائف کے اندر پرابلمز یا ایشوز آتے ہیں وہ سارے کے سارے تو اس میں نہیں ڈال سکے اور نہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے تو یہ صرف طریقہ کار بیان کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے یا آپ کو اس کے حوالے سے سمجھانے کے لیے جو ہے وہ آپ سے یہ اگزامپل آپ کے ساتھ کیا گیا امید ہے کہ آپ کو اب کیش فلو بنانے کا طریقہ جو ہے وہ کچھ بہتر سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ اسی حوالے سے اگلے لیکچر میں بھی گفتگو ہوگی شکریہ اور خدا حافظ Thank you.